بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ۖ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع اتبعوا الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلاۃ وسلم علام اللہ نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وفہما رب ولا تعسر وتمم غتم اعوذ عارو من الہ منشّی من منحم ونفخه ونفسه بسم اللہ الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها نُلیہ قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان قبلتی ہی ملتی ان کے قبلے سے وہ جو کہ کانو علیہ تھے وہ جس قبلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ آئے سولہ یا سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں اس پر یہودیوں نے منافقین نے مشرقین نے سبھی نے اعتراض شروع کر دیے کہ اگر وہ پہلا قبلہ درست تھا تو قبلہ بدلنے کی ضرورت کیا اور اگر درست نہیں تھا تو اتنی دیر اس کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے رہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کی ہیں کیونکہ مشرق اور مغرب کی کوئی حیثیت نہیں جس طرف بھی منہ کرو گے اصل بات تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بیوقوف لوگوں نے اعتراض کیا اور وہ یہودی تھے انہوں نے کہا کہ ان کو کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں بہترین امت بنایا جس طرح میں نے تمہیں بہترین قبلہ عطا کیا اسی طرح تمہیں امت بھی بہترین بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دے سکو یعنی کہ تم اس بات کی گواہی دو گے کہ تمام انبیاء سچے تھے کتابیں برحق ہیں انبیاء کی قوموں نے انہیں جٹلایا ہے تم باقی رسولوں کے متعلق گواہی دو گے اور رسول تم پر گواہی دے گا کہ اس نے تم تک دین الہی پہنچا دیا ہے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا اس میں ایک بہت بڑی آزمائش تھی اس کا بہت بڑا مقصد تھا تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان سکیں کہ کون تم میں سے پکا مسلمان ہے اور کون صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے اور پھر ایسے ہی ہوا اس امتحان میں کئی لوگ ناکام ہو گئے بعض منافق ایسے تھے جو اپنا نفاق ظاہر کرنے لگ گئے ادھر ادھر کی باتیں مارنے لگ گئے کبھی کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کے متعلق شک ہو گیا ہے اور یہ اعتراض بھی انہوں نے اٹھایا کہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں ان کی نمازیں تو ضائع گئی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تسلی دے دی اور کہہ دیا وما کان اللہ علیہ ایمان میں تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا یعنی جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں ان کی نمازیں بھی ہو گئی پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ بن نا صی الرحیم اللہ لوگوں پر بہت زیادہ شفیق اور مہربان ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جس کی چھاتی دودھ سے بری ہوئی تھی اس کا بچہ گم ہو گیا تھا اور وہ اس کی تلاش میں سرگرداں تھی اتنے میں اس نے قیدیوں میں ایک بچے کو پا لیا تو اسے اپنے پیٹ کے ساتھ لگایا اور اسے دودھ پلانے لگی یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال سکتی ہے صحابہ نے کہا اللہ کی قسم یہ کبھی اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر یہ عورت اپنے بچے کے لیے رحم دل ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اپنے بندوں پہ رحم فرمانے والا ہے یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے فرمایا ان قریب کہیں گے اصوفہ ہاؤ بے وقوف مین اناسی لوگوں میں سے ما واللہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان ہم ان کے قبلے سے اللتی وہ جو کہ کان و علیہ جس پر وہ تھے کل کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یہ شاؤ جسے چاہتا ہے الا سرات مستقیم سیدھے راستے کی طرف وکدالکا اور اسی طرح جال ناقم ہم نے بنایا تمہیں امتن وسطن افضل امت کیوں لتکون تاکہ تم ہو شہدا آ گوا الناسی لوگوں پر و یقون رسول ہو اور رسول ہو علیکم تم پر شہیدن گوا وبا جالنا اور نہیں ہم نے بنایا القبلتا تا قبل کو التی کنتا علیہ اس قبل کو وہ جو کہ آپ تھے اس پر اللہ مگر لینال تاکہ ہم جان لیں میں تابی ہوں کون پیروی کرتا ہے رسول کی ممن اس سے جو ین کالبو پھر جائے گا اعلیٰ عقیبے ہی اپنی ایڑیوں پر و انکانت اور بے شک یہ بات لکبیرتاً بہت باری ہے اللہ مگر الدینہ ان لوگوں پر نہیں باری حد اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیوزیا کہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان ان اللہ بے شک اللہ بن ناسی لوگوں پر لراؤفن بہت شفیق ہے رحیم بہت مہربان ہے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالم